اور ابان نے کہا ہم سے مالک بن دینار نے بیان کیا ان سے قاسم بن محمد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کی پچھلی لکڑی پر ان کو بٹھا لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے پالانے باندھو کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سولہ